السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی طرف سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے تھرڈ لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپائلر کے جو ماڈیولس ہیں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ اس کی تفصیل کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا کہ جو فرنٹ اینڈ ہے اس کو ذرا تفصیل دیکھنا شروع کیا اور اس کے دو حصے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے جس میں اسکینر پہلا حصہ اور پارسر جو تھا وہ دوسرا حصہ تھا اسکینر کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی کہ وہ آپ کا سورس پروگرام لے کے اب ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں یعنی کہ لینگویجز کی نہیں بلکہ کمپیوٹر لینگویجز کی دنیا میں کہ آپ کا جو پروگرام ہے آپ سی پلس پلس میں لکھیں جاوا میں لکھیں اس کو آپ کمپائلر کو جب دیتے ہیں تو کمپائلر جو ہے آپ کا program as a character stream لے کے اسکینر کو دیتا ہے اور اسکینر پھر آپ نے یاد ہوگا اس اسٹریم کو لے کے ٹوکنز میں ڈیوائڈ کرتا ہے ٹوکنز میں یاد ہے وہ ٹوکن ٹائپ اور وہ ورڈ شامل تھے یہ ٹوکنز جو تھے یہ پھر پارسر کے پاس جاتے ہیں اور پارسر پھر گرامرز والی بات لے کے کانٹیکس فری گرامر خاص طور پہ لے کے ان کو اینالائز کرتا ہے اور اپنی کاروائی مکمل کرتے ہوئے انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جو ہے اس کو جنریٹ کرتا ہے یہ آئی آر پھر بیک اینڈ کی طرف چلا جاتا ہے خیر بیک اینڈ تک ہم نہیں پہنچے تھے ہم نے اسکینر کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی اور اس کے بعد ہم پارسر کے اوپر ہم نے ذرا زیادہ وقت لگایا اور وہاں پہ میں نے اٹامیٹا والے کئی کانسیپٹس جو تھے آپ کے سامنے پیش کیے اور بلکہ میری اس وقت تجویز تھی کہ آپ اٹامیٹا میں جو گرامرز لینگویجز پارسنگ جو ہے وہاں پہ بھی تھی ڈرویشنز خاص طور پہ پروڈکشن رولز وغیرہ یہ چیزیں ذرا یاد کر لیجئے دہرا لیجئے کیونکہ پارسر جو ہے وہ انہی کانسیپٹس کو لے کے اور وہی الگریدمز وہی اٹامیٹا والی باتیں لے کے اپنی کاروائی کرتا ہے میں نے آپ کو ایک مثال بھی دکھائی تھی کانٹیکٹ فری گرامر کی وہاں پہ میں نے یہ کیا کہ ایک ایکسپریشن گرامر لے کے جس کو اصل میں میں نے ڈیفائن وہی نوٹیشن استعمال کر کے کہ ایک فور ٹپل ہے جس میں اسٹارٹ سمبل ہے ٹرمینلس ہیں نان ٹرمینلس ہیں اور پروڈکشن رولس ہیں یہ چیز استعمال کر کے آپ کو ایک ڈیرویشن دکھائی تھی کہ کس طرح ہم گرامر کے اسٹارٹ سمبل سے شروع ہو کر ایک سینٹینس ڈرائیو کرتے ہیں اور اگر ہم گرامر رولس پروڈکشنز کو استعمال کرتے ہوئے اس سینٹینس تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹینس جو ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے جو کہ اس گرامر سے بنتی ہے پارسر یہ کاروائی کرتا ہے لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ پارسر تو ایکچولی اب ایک کمپیوٹر پروگرام ہے اب یہ آٹومیٹا والی بات نہیں جہاں پہ آپ کو میں کاغذ اور پینسل ہی اگر دے دوں اور گرامر رولز دے دوں تو آپ سے میں یہ سوالات کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ سینٹنس ہے ڈرائیو کر کے دکھاؤ یا یہ پروف کرو کہ یہ جو سینٹنس ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں اب کمپائلر جو ہیں وہ کاغذ اور پینسل سے تو نہیں چلتے وہ تو ایک کمپیوٹر پروگرام ہے تو پارسر جو ہے ایونچلی پھر ایک ایپلیکیشن ہے جس کے پیچھے وہ اٹومیٹا والے الگریدمس پلس ادرس جو ہیں وہ پیچھے اس کے کام کر رہے ہیں اور کاروائی جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ سینٹینس جو ہیں ایک لینگویج کے کیا وہ ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں یا کانورسلی کوشچن اگر پوچھیں کہ بھائی یہ سینٹینس جو ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں اب آئیے اس پارسر کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ذرا بیک اینڈ کی طرف جائیں گے کہ بھائی وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور پھر فائنلی جو ہے ہم اسکینر کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے کیونکہ یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ کے حوالے سے یہ دو باتیں کہی تھی کہ آپ کی پہلی اسائنمنٹ جو ہے وہ اسکینر ہی ہوگی آپ کو بنانا پڑے گا اور ایک فل فلیش اسکینر بنانا پڑے گا جو کہ آلموسٹ سی پلس پلس جیسے پروگرامز ہیں ان کو اسکین کر کے اس کے ٹوکنز آپ کو دے گا اور پارسر بھی آپ کو بنانا پڑے گا تو اس لحاظ سے یہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ ضروری ہیں کہ آپ ان کو غور سے دیکھیں سمجھیں کیونکہ نہ صرف یہ اسائنمنٹ کے حساب سے ہوم ورک اسائنمنٹ ہے یا ایگزام ہے بلکہ ان کو آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے آپ نے پارسل بنانا ہے اور یہ بعد میں کمپائلر کا حصہ بنے گا تو آئیے پارسل کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیلات اور اس کے بعد پھر ہم بیک اینڈ کی طرف چلیں گے جو آخری بات میں نے پچھلی دفعہ کہی تھی کہ پارٹس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو پروسیس ہے کہ اسٹارٹ سمبل سے سینٹنس کی جانب جائیں اس کو ریورس میں کریں اور یہ اب میں نے کاروائی یہاں پہ دکھائی ہے وہ ٹیبل تو میں پورا نہیں دکھا رہا البتہ لیفٹ سائڈ پہ میں وہ گرامر رولس ان کے نمبرز میں نے لکھے ہوئے ہیں اور رائٹ right سائڈ پہ وہ ڈیرویشن ہیں جہاں پہ میں وہ ری رائٹ رولس استعمال کر کے ٹرمینل جو تھے ان کو ایکسپینڈ کرتا جاتا تھا اور ایونچولی میرے پاس نان ٹرمینل ایکسپینڈ کر رہا تھا اور میرے پاس آ تھے جو کہ آخر میں X plus two minus Y sentence مجھے انہوں نے دے دیا اگر میں اس کو ریورس کرنا چاہوں تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ کیا گرامر اور sentence X plus two minus Y میں واپس گول تک پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں اب اگر آپ اس کو مینولی کریں تو یہاں پہ اس طرح آپ کریں گے کہ آپ جو سینٹینس ہے اس پہ رول نمبر فائیو لگائیں گے جس سے یہ جو ایکس والا لیفٹ موسٹ ٹرم ہے یہ نان ٹرمینل ٹرم سے ریپلیس ہو جائے گا پھر اوپر آئیے ایک اور لائن رول نمبر سکس استعمال کر کے میں اب ٹرم کو ای ایکس پی آر سے نان ٹرمینل سے ریپلیس کر دوں گا اور یوں آپ کاروائی دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر یہ پروسیس ریورس میں کر سکتا ہوں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ہوگا یہ تو اب اس گرامر پہ اور اس سینٹینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم یہ پروسیس کرتے ہوئے X plus two minus Y سے بالکل اسٹارٹ سمبل تک پہنچ سکتے ہیں تو فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ اس گرامر سے ڈرائیو ہو سکتا ہے یا ایونچولی لینگویجز کے حساب سے کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ اس لینگویج کو بلونگ کرتا ہے جو کہ اس گرامر سے بنائی جا سکتی ہے یہ اب وہ ریورس پروسیس ہے جو کہ پارسرس کرتے ہیں تو ایونچولی آپ یہ سوچئے کہ جو بھی آپ کوڈ لکھیں جو کہ پارسر کو امپلیمنٹ کرتا ہے اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ گیون سینٹینس ا سینٹینس کیا آپ اسٹارٹ سمبل تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں اب یہ جو واپس پہنچنا ہے اس کے لیے اصل میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹا اسٹرکچر بناؤ سینٹینس لو اور ٹرائی کرتے جاؤ کہ سارے رولس کیا ہیں اور ان سے دیکھو کہ اسٹارٹ سمبل تک پہنچیں گے کہ نہیں نہیں اس کے لیے ہم کچھ فارمل میتھڈس استعمال کریں گے کچھ فارمل ایلگردم اسٹریٹجیز استعمال کریں گے بلکہ ان میں سے اگین کافی چیزیں جو ہیں آپ بکیا کورسز اٹامٹا میں خاص طور پہ پہلے دیکھ چکے ہیں آئیے اب ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر لیں جو کہ پارسر یا ایونچولی کمپائلر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور یہ وہ فارملزم ہے جو کہ اب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ہم ایونچولی امپلیمنٹ کریں گے مے بی ایکسپلسٹلی اور امپلسٹلی یہ کاروائی جب ہم ڈسکشن بھی کریں گے اور آپ جب اس کی پروگرامنگ کریں گے تو یہ صاف ظاہر ہو جائے گی a parse can be represented by a tree parse tree اور اے سینٹیکس ٹری اب یہ ٹری لائک اسٹرکچر ہم اور کورسز میں دیکھ چکے ہیں بائنری ٹریز دیکھے maybe other types of tree ضروری نہیں کہ ہر ٹری جو ہے وہ بائنری ٹری ہو ٹری ان جنرل ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے ایک اسٹرکچر ہے ورسز لیٹس اے گرافس تو یہ جو پارس ہے اس کو ہم ایز اے ٹری ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کو پارس ٹری یا سینٹیکس ٹری کہتے ہیں اب وہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے یہاں پہ اب میں نے پورے کا پورا ٹری آپ کو دکھا دیا اس میں کیا ہے پہلے یہ سینٹینس جو تھا اس کو سامنے رکھ لیجئے کہ X plus two minus Y ہے ٹری جو ہے اس کے ہم نے ٹریورسل کئی طریقے سے کی ہیں ان آرڈر پوسٹ آرڈر اگر اس کو آپ ایز اے گراف بھی سمجھ لیں تو ڈیپتھ آرڈر میں کر سکتے ہیں لیول آرڈر کر سکتے ہیں خیر یہاں پہ آپ ٹریورسل نہیں یہاں پہ ذرا اس جو ڈیریویشن ہم نے ابھی دیکھی تھی اس کو سامنے رکھیے اس کو مد نظر رکھیے اور ہم فرض کریں روٹ سے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ روٹ جو ہے وہ گول ہے گول سے پھر نیکسٹ جو یاد ہے ہم نے ری رائٹ رول استعمال کیا تھا وہ تھا گول کو ریپلیس کر دو یا ری رائٹ کر دو ای ایکس پی آر یعنی کہ ایکسپریشن سے اس سے اگلا جو اسٹیپ تھا جو کہ اب اس کے لیول 3 پہ نظر آ رہا ہے وہ تین ٹرمز آئی تھی نان ٹرمینلس ہیں ای ایکس پی آر او آپ یہ جو آپریٹر تھا او پی اور ٹرم اس کے بعد ہم نے ای ایکس پی آر یہ جو لیفٹ موسٹ نوڈ ہے اس کو ہم نے ریپلیس کیا تھا ای ایکس پی آر آپ ٹرم سے پھر لیفٹ موسٹ پہ اگر اس ٹری کے آپ آ جائیں تو ای ایکس پی آر کو ہم نے ٹرم سے ریپلیس کیا اور ایونچلی ٹرم جو ہے وہ یہاں پہ اب دیکھیے میں نے آئی ڈی کوما ایکس شو کیا ہے ایکچولی یہاں پہ میں سمپلی ایکس بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے اصل میں یہاں پہ وہ ورڈ یا وہ ٹوکن اب شو کیا ہے کہ اس لیول پہ پہنچنے پہ یہ ایکچولی اب میں لیف نوڈ پہ آ گئے ہوں ٹرمینل ہے ایک لحاظ سے یہ وہ لفظ جو ٹرمینل ہے اس کی وجہ کہ یہ ٹرمینل نوڈز ہیں ان ٹری ٹری کے ٹرمینل نوڈ پہ دیکھیے ایکس ہے اسی طرح درمیان میں آئے تو آپ جو ہے وہ اس کو میں نے پلس سے ریپلیس کیا یہاں پہ میں اس کا وہ ورڈ لائک سینٹیکس بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن یہاں پہ میں نے صرف سمپلی پلس دکھایا اٹس انڈرسٹوڈ ناؤ کہ یہ جو ہے ایک آپریٹر ہے اس کے بعد ٹرم کو میں نے نمبر کاما ٹو یعنی کہ یہاں پہ وہ جو سنتیکٹک کیٹیگری ہے جو مجھے ایز اے ٹوکن ملی تھی اس میں مجھے اسکینر نے ایکچولی اگر میں اس کو یہاں پہ لے آؤں تو اسکینر نے ہی مجھے بتایا تھا کہ مجھے ایک نمبر ملا ہے اور اس کی ایکچوئل ویلو جو ہے وہ ٹو ہے پھر آپ کو مائنس سے ریپلیس کیا اور finally I D comma Y جو ہے یہ میں نے اس ٹرم کو جب ایکسپینڈ کیا تو مجھے ایک ٹرمینل مل جاتا ہے یہ ہے وہ ٹری لائک اسٹرکچر لیکن آپ اس کو اگر دیکھیں تو ہم نے وہ جو ڈیریویشن استعمال کی تھی اس میں ہم نے گرامر رولز کو استعمال کیا ایک خاص ترتیب سے بلکہ اگر میں اب آٹومیٹا والی بات یہاں پہ پھر لے آؤں یاد ہے وہاں پہ لیفٹ موسٹ ڈیریویشن اور رائٹ موسٹ ڈیریویشن والی بات تھی یہاں پہ بھی میرا خیال آپ وہ پہچان گئے ہوں گے کہ جب نے ہم نے وہ جب ہم نے وہ مثال کی تھی تو میں ایکچولی اس کے اندر ایک ٹائپ آف ڈیریویشن استعمال کر رہا تھا جس میں سب سے پہلے جو رائٹ right والے نان ٹرمینلس تھے ان کو میں ریپلیس کر رہا تھا خیر ڈیریویشن ٹائپس آف ڈیریویشن کی بھی بات ہوگی لیکن فی الحال اس پارٹسٹری کو دیکھیے کہ اس کے اندر میں نے ساری وہ انفارمیشن کیپچر کر لی ہے جو کہ میں نے ڈیریویشن کے دوران استعمال کی تھی یعنی کہ میں نے کس ترتیب سے وہ ری رائٹ رولز جو تھے ان کو استعمال کیا تھا اور اس کے نتیجے میں مجھے کیا حاصل ہو رہا تھا اور وہ جو جسے میں جس کا میں نے وہ دو کالمس بنائے تھے پروڈکشن اور ریزلٹ یہ وہ جو ریزلٹ والا کالم ہے ایکچولی یہ ٹری جو بلڈنگ پروسیس تھا اس کو میں نے وہاں پہ کیپچر کیا تھا اور اب اس کو میں نے ایز اے ٹری بنا لیا البتہ دوبارہ اگر آپ اس ٹری کے بارے میں سوچے تو اس میں میں نے وہ سارے نان ٹرمینلز اور ایونچلی ٹرمینلز تو ڈالے ہوئے ہیں ابھی آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ ایکچولی یہ اتنی انفارمیشن جو ہم اس ٹری میں ڈال دیتے ہیں اس سنٹیکس ٹری میں ڈالتے ہیں پارسر جو ہے ایونچولی اس کو وہ ساری ڈیرویشن جو ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی جو انفارمیشن جو پارسنگ کے دوران ہمیں چاہیے ایکچولی مقدار میں کم ہے تو آئیے ایک اور نوٹیشن اب ٹری لائک ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ پارسل ایکچولی استعمال کرتے ہیں یہی بات کہ the parse tree contains lot of unneeded information اب یہ دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کریکٹ انفارمیشن اور پرہیپس ایون ان نیسسری یہ اصل میں اب پارسر نے اپنا کام کرنا ہے ایک کمپیوٹر پروگرام ہے بعد وے کہ اس نے ایکچولی وہ ڈیریویشن ریورس میں کرنی ہے تو یہ جو پارٹس ٹری وہ بنا رہا ہے اس کا گول ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ کیا میں ایک سینٹینس کو لے کے روٹ تک پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں اور اگر وہ پہنچ گیا تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ تو اس لینگویج کا حصہ ہے اس بنا پہ یہ جو انفارمیشن میں نے ٹری میں آپ کو دکھائی تھی اٹس ناٹ ریلی نیسسری اگر یاد دہانی کے لیے چاہیے تو ذرا اس ٹری کو دوبارہ دیکھ لیجئے میں نے دوبارہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس کے اندر وہ سارے نان ٹرمینل جو ہیں یہ انٹرمیڈیٹ نوڈز کے طور پہ آ رہے ہیں اور دیکھیے یہ کوئی بیلنس ٹری یا بائنری ٹری نہیں ہے it is simply a tree اور وہ ٹری کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل پیتھس نہیں ہے جس کی بنا پہ یہ گراف بن جاتا ہے یہ ابھی گراف نہیں ہے یہ ہے ٹری اور اس میں نوٹس جو ہیں ان میں کچھ نوٹس ایسے ہیں جن کا صرف ایک چائلڈ ہے کچھ کے تین ہے اور بے شک تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں البتہ ٹری کے اندر دیکھیں انفارمیشن کے حساب سے یہ ساری ڈیریویشن یہ سارے نان ٹرمینلز موجود ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دا پارس tree contains a lot of unneeded information unneeded from the parsing point of view not from the derivation point of view اور اس بنا پہ compilers often use an abstract syntax tree یعنی کہ وہ سنٹریکس ٹری کو ہی لیتے ہیں لیکن اس کی ایک اور ویرائٹی ہے جس کو ایبسٹریکٹ یا اے ایس ٹی کہتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے اور وہ بھی دیکھ لیجئے کیونکہ اس کے اندر اصل میں کوئی خاص جادو نہیں البتہ اس ٹری کے اندر اب دیکھیے کہ سارے ٹرمینل سمبلز ہیں اس کے اندر کوئی آپ کو نان ٹرمینل نظر نہیں آ رہا لیف نوٹس میں وہ آئی ڈی ایکس جو ہے وہ ایکس میننگ میرا وہ جو ویریبل تھا جو کہ نمبر تھا وائی جو کہ اگین ایک ویریبل تھا اور پلس اور مائنس یہ وہ دو آپریٹرس تھے جس کی بنا پہ میں نے وہ ایکسپریشن بنایا تھا X plus two minus Y اب اس ٹری کے اندر وہ سینٹینس جو ہے وہ کیپچر بھی ہو گیا ہے اور دیکھیے اس کا آرڈر بھی کیپچر ہو گیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کو وہ ٹری ٹریڈمس کا معاملہ یاد ہے تو یہاں پہ اگر میں اس کا اس کے میں اس کو میں لیٹ سے ان آرڈر میں کروں تو کیا بنے گا X plus two minus Y یہ وہ واپس مجھے وہ وہ سینٹینس مل جاتا ہے یعنی کہ ساری انفارمیشن جو اس سینٹینس میں تھی وہ میرے پاس موجود ہے اور میرے پاس وہ سنٹیکٹک کیٹیگریز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں یعنی کہ ایکس ٹو اور وائی اور وہ ہائی کی اور جو بات یہاں پہ میں نے لکھی ہے دس از مچ مور کنسائز یہاں پہ صرف نوڈس کتنے ہیں انٹرنل نوڈس ہیں ہی صرف دو اور تین جو ہیں وہ ٹرمینلس ہیں اور وہ جو سینٹیکس ٹری تھا یا پارس ٹری تھا یقیناً وہ اس سے کافی بڑا تھا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ سینٹینس جو ہے یا وہ جو ایکسپریشن تھا وہ بہت بڑا ہوتا تو پھر یہ ٹری جو تھا یہ کافی ڈیپ ہو سکتا تھا A S T summarize grammatical structure without the detail of derivation ہمیں یہاں پہ اسٹرکچر چاہیے کیونکہ دیکھیے ہم نے جس سوال کا جواب دینا وہ یہ کہ یہ جو سینٹینس ہے جو X plus two minus Y ہے کیا اس گرامر سے ڈرائیویبل ہے یا اس لینگویج کا حصہ ہے جو کہ اس گرامر سے بن سکتی ہے اور جب یہ انفارمیشن ہمیں مل گئی تو اب ہم وہ ڈیریویشن کو ان اے سینس بھول جائیں گے اور اس ٹری سے اس پارس ٹری سے ایک کنڈینسڈ ورژن اس ٹری کی بنا کے اے ایس ٹی کی فارم میں اپنے پاس رکھیں گے ٹری پارس ٹریز اور اس کے بعد ایبسٹریکٹ ٹریز اب ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ دکھا دیا آپ ان کو سمجھ بھی گئے لیکن ایک دم سوال یہ یا فوراً یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے میں وہ ڈیریویشن جو ہے ویسے بھی کر سکتا ہوں میں ٹیبل کی فارم میں کر سکتا ہوں بے شک کمپیوٹر پروگرام میں ہو ضروری نہیں کہ وہ صرف کاغذ پینسل پہ ہی میں وہ ٹیبل کی فارم میں لکھوں نہیں میں کمپیوٹر میں وہ یاد رکھ سکتا ہوں کہ میں نے کون کون سے رول استعمال کیے اور ان رولس کی بنا پہ میرے پاس کیا ایکسپینشن بنی اور ایونچلی کیا میں وہ فائنل سینٹینس تک پہنچا کہ نہیں یا ان ریورس کہ کیا میں سینٹینس کو لے کے اور اس سے پھر میں نے وہ جو فائنل گول ہے وہ اچیو کیا کہ نہیں پارسر نے ایونچلی جو کام کرنا ہے اور جو بعد میں تفصیل ہم ڈسکس بھی کریں گے وہ یہی ہوتا ہے کہ given a sentence in a language can that language be derived from that language اور ایکچولی کوشچن یہ کہ کیا وہ سینٹینس جو ہے اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں یہاں پہ ذرا یہ سینٹینس والی بات بھی تھوڑی سی کلیئر ہو جائے کہ اب ہم ان اے وے کمپیوٹر پروگرامس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ کمپائلر نے آپ کے C plus plus program Java کو لے کے یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ کیا یہ جاوا پروگرام پورے کا پورا وہ پوری فائل جو آپ نے یا maybe even multiple files آپ نے کمپائلر کو دی ہیں کیا وہ لیگل سینٹینس ہیں یہ سینٹینس والی بات پھر کیا بنی لینگویج پھر کیا ہوئی لینگویج اصل میں اب وہ سی پلس پلس ہی ہے جاوا ہی ہے اور اس کے رولز کیا ہیں یہ بھی ویل well ڈیفائنڈ ہیں آپ کو اس کی مکمل گرامر مل جائے گی بلکہ ہم ایک گرامر خود بنائیں گے ایک لینگویج کی جو کہ سی لائک یا مے بی جاوا لائک ہوگی اور پھر ہم اس لینگویج کے رولز کے مطابق پروگرامز لکھیں گے اور ان پروگرامز کو آپ کا ہی بنایا ہوا کمپائلر لے کے یہ بتائے گا کہ کیا یہ پروگرام جو ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری استعمال کیسے پھر ہوگا اس کی کیا ضرورت ہے اصل میں یاد ہے کہ پارسر کی آؤٹ پٹ کیا ہے بائی دا وے وہ جو میں نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی فرنٹ اینڈ بیک اینڈ اور اس کے بعد فرنٹ اینڈ کو میں نے ایکسپینڈ کیا تھا یاد ہے پارسر میں سے انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن نکلتی ہے اصل میں یہ جو ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری ہے یہ ایک آئی آر کی فارم ہے اب وہ جو آپ کے ذہن میں سوال تھا کہ یہ آئی آر ایکچولی ہے کیا چیز یا کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن کہلاتی ہیں تو ایک سوال یا اس سوال کا ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے یہ جو ٹری لائک اسٹرکچر ہے یہ abstract syntax tree not the entire parse tree A S T اصل میں آئی آر ہے آئیے میں سلائڈ پہ یہ باتیں ذرا وضاحت سے پیش کر دوں A S T are one kind of intermediate representation I R actually parser جو ہے وہ یہ چیز جنریٹ کر کے بیک اینڈ کو دیتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ پرہیپس وہ جو ٹری کا انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ ایگزیکٹلی اس طرح نہ ہو وہ کسی اور فارم میں ہو لیکن ریسٹ شیورڈ اور آلموسٹ گارنٹیڈ کہ کوئی نہ کوئی ٹری لائک اسٹرکچر جو ہے وہ پارسل ضرور جنریٹ کرتا ہے ایکسپلسٹ ہو یا امپلسٹ ہو اور اس کو یا تو آپ آئی آر کے طور پہ استعمال کر لیں یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ٹری سے اس اے ایس ٹی سے کوئی اور فارم آف آئی آر جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے جو کہ ایونچلی پھر بیک اینڈ کو جاتی ہے تو حاصل یہ ہوا کہ پارسر کا اس اے ایس ٹی کا بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ اس نے اپنا وہ جو رول پورا کرنا ہے کہ بھئی ٹوکنز لو ان کو کسی طرح یعنی کہ اس کیس میں گرامر رولز اپلائی کر کے مجھے نہ صرف یہ بتاؤ کہ وہ ٹوکنز جو ہیں وہ سینٹنس بناتے ہیں اور وہ سینٹنس جو ہے اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں اور جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ حصہ ہیں تو پھر مجھے یہ اے ایس ٹی دو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر وہ یہ ٹری بنا ہی نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے آپ کے سینٹینس میں کوئی یا تو خرابی ہے یا وہ سینٹینس جو ہے اس لینگویج کا ہے ہی نہیں یہاں پہ آپ وہ سینٹیکس ایررز یا maybe even other errors جو ہیں وہ سامنے آ کے پارسر کو پھر یہ بتا دیں گے کہ بھائی یا پارسر آپ کو اصل میں بتائے گا کہ یہ میرے سے نہیں بن رہا تو یہ ہے اب پارسر کا رول اور ایونچلی اسکینر اور پارسر جو ہیں انہوں نے مل کے اب کیا کیا ہے اسکینر نے ان پٹ اسٹریم لی جو کہ آپ کا پروگرام ہے آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پروگرام کو لکھا لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اسکینر جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے سینٹیکس کو دیکھتا ہے پرہیپس یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیوٹی ہے وہ اونلی اسکن ڈیپ ہی ہے کیونکہ اسکینر کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو کیسے انڈینٹ کیا کون سا فونٹ استعمال کیا مارجنز آپ نے کیا رکھے تھے لائن اسپیسنگ آپ نے کیا کی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ اسکینر نے اس ان پٹ کو لیا ٹوکنس بنائے پارسر کے پاس گیا وہ سیٹ آف ٹوکنس جو ہیں پارسر نے گرومیٹک رولس اپلائی کر کے وہی اٹومیٹا والے رولس یا C F G rules apply کر کے ان ان کو لے کے ایک تو فیصلہ کیا کہ جو آپ کا پروگرام ہے کیا وہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں یعنی کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ لیگل سی پلس پلس یا جاوا پروگرام ہے کہ نہیں اور اگر یہ ثابت ہوا کہ وہ ہے تو تب وہ ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن بنائے گا اور ایک جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری ہے ہاں یہ اب اگر آپ سوچیں کہ میں اگر آپ کو یہی کہوں کہ یہ تم ٹری بناؤ گے کیسے یعنی کہ ٹوکنس میں آپ کو دے دیتا ہوں فرض کرے اسکینر میں آپ کو دے دیتا ہوں اس سے آپ یہ ٹری کیسے بنائیں گے یقیناً آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے وہ اب گرامر والا معاملہ جو ہے وہ تو کرنا پڑے گا مجھے وہ رولس اپلائی کرنے پڑیں گے اور شاید میں ان رولس کو اپلائی کرتے کرتے جیسے جیسے میں سکسفلی اپلائی کر رہا ہوں اور ایونچولی یا میں باٹم اپ یا ایون ٹاپ ڈاؤن ہم دیکھیں گے ایکچولی کہ پارسر دونوں طریقے سے کام کر سکتے ہیں اگر یہ کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو میں اس سے وہ ٹری لائک اسٹرکچر بنا کے اور پھر کچھ اور ٹرانسفارمیشن کر کے اس سے میں اے ایس ٹی بناؤں گا اور وہ اے ایس ٹی جو ہے وہ ایونچولی بیک اینڈ کے پاس چلا جائے گا اب آئی باری بیک اینڈ کی یاد ہے بیک اینڈ کیا کرتا ہے ہم نے یہ ساری گفتگو شروع کی تھی ٹو پاس کمپائلر کے حوالے سے ٹو پاس کمپائلر میں کیا ہے کہ ایک اس کا فرنٹ اینڈ ہے ایک اس کا بیک اینڈ ہے ایونچلی اینڈ سے آئی آر نکلا اور وہ بیک اینڈ کے پاس چلا گیا اب دوبارہ کمپائلر کے حوالے سے دیکھیے کہ کمپائلر ایونچلی اس نے کرنا کیا ہے اس نے صرف پارسنگ تو یقیناً نہیں کرنی اس نے اے ایس ٹی بنا کے اگر آپ کو دے دیا آپ اس کو لے کے کیا کریں گے وہ آپ اے ایس ٹی آپ چلا تو نہیں نہ سکتے یعنی کہ کمپیوٹر میں اگر میں اے ایس ٹی ڈال بھی دوں بے شک میں ہاتھ سے ڈالوں یا ایک پارسر کے ذریعے ڈالوں وہ چلے گا ایکسیکیوٹ تو نہیں نہ ہوگا ایکسیکیوٹ کیا چیز ہوتی ہے ایکسیکیوٹ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک فائل چاہیے وہ فائل ہوتی کیا ہے اس میں یقیناً ونز اینڈ زیروز ہوں گے اور وہ کہاں سے آتے ہیں اگر آپ بیک ٹریک کریں تو آپ کہیں گے کہ وہ شاید کوئی اسمبلی لینگویج پروگرام تھا جس کو میں نے اسمبل کیا تھا اور ایونچولی اصل میں جو بات ہم نے ابھی شاید تفصیلیں نہیں کی وہ اسمبلی کی جو آؤٹ پٹ تھی وہ ایک لنکر کے پاس گئی تھی اس نے کچھ اور رن ٹائم لائبریریز کچھ اور روٹینز جو کہ آپ نے نہیں لکھی اور وہ پری اسمبلڈ فارم میں موجود ہیں ان لائبریری جیسے سی رن ٹائم لائبریری ہے یاد ہے یہ جو سی آؤٹ پرنٹ ایف اور اس قسم کے سارے فنکشن یہ آپ نے نہیں لکھے یہ کسی اور نے لکھے ہیں اور وہ آپ اس کو سورس فارم میں استعمال نہیں کرتے آپ اس کو آبجیکٹ فارم میں کرتے ہیں خیر ایکسیکیوٹیبل بنتا ہے جنرلی اسمبلی لینگویج پروگرام سے لیکن وہ اسمبلی لینگویج پھر کہاں سے آتی ہے اب آپ یہ کڑی مکمل کریں کہ یہ جو آئی آر ہے اس کو لے کے بیک اینڈ جو ہے اپنی اب کاروائی کرتا ہے اور اس سے اسمبلی لینگویج جنریٹ جنرلی ہوتی ہے اور وہ پھر اسمبلر کے پاس جاتی ہے اب میں ایک نیا سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ بیک اینڈ کا رول جو ہے وہ ذرا زیادہ واضح بھی ہوگا ٹھیک ہے بیک اینڈ نے ایونچلی ہمیں کسی طرح ایکسیکیوربل یا ایکسیکیوربل بنانے والی چیزیں دینی ہیں پرہیپس جس کو ہم آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں وہ ایونچلی یہاں سے نکلے گا اور لنکر جو ہے وہ آبجیکٹ آپ کا object code plus library object code plus other object codes کو لے کے کٹھا کر کے ان کو اصل میں ایک لوڈر کے حوالے کرتا ہے اور لوڈر جو ہے وہ پھر ایونچلی اس ایکسیکیوربل کو میموری میں لوڈ کرتا ہے جہاں پہ اس کا ایک پروسیس بنتا ہے یہ تو وہ ساری ترتیب ہے کہ بھائی ایونچلی پروگرامس کے ساتھ ہوتا کیا ہے لیکن بیک اینڈ جو ہے اس نے اسمبلی لینگویج اب جنریٹ کرنی ہے اور اس نے ایکسیکیوربل بننا ہے آپ نے ایک الگردم چوز کیا سارٹنگ کے لیے اور بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے بہترین سارٹنگ الگریدم آپ کے لیے چنا ہے اس کی بنا پہ میں نے یہ سی پلس پلس کا کوڈ لکھا ہے اس کو استعمال کرو چلیے میں نے آپ کی بات مانی وہ میں نے الگریدم استعمال کیا اور میرے پاس وہ جو ملینز کے قریب ریکڈس تھے اس کو میں نے آپ کی روٹین استعمال کر کے سارٹ کیا پھر وہی بات کہ پروگرام چلتا جا رہا ہے جواب ہی نہیں آ رہا میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ تم نے کہا تھا کہ یہ تو این ایلگردم ہے یہ تو بڑی جلدی آ جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں ہے لیکن پھر بھی اگر وہ مائکرو سیکنڈ یا نینو سیکنڈ میں وہ پروسیسر اسپیڈ ہے you know four five gigahertz C P U ہے تو جواب میں اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ الگس کے حوالے سے تو بات ظاہر تھی کہ بھئی میں نے اپنی طرف سے تو سب سے بہترین الگردم استعمال کیا لیکن اب یہ آہستہ کیوں چل رہا ہے مشین بھی بڑی تیز ہے الگردمس بھی بڑا بڑا اچھا ہے سی پلس پلس جو ہے وہ بڑی اچھی لینگویج ہے لوگ اس میں پروگرامنگ کرتے ہیں یہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے ایک نئی بات بھی اب سامنے آ سکتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کمپائلر صاحب ہیں یا خاص طور پہ میں بھی ان کا جو بیک اینڈ ہے انہوں نے جو اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کیا تھا وہ اصل میں زیادہ آپٹمائزڈ نہیں ہے یہ بھی ایک پہلو ہے اب رن ٹائم پرفارمنس کا اب دیکھیے کیا کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک پروگرام جو ہے جب اچھا یا برا چلنا یا اس کی پرفارمنس کا اچھا یا برا ہونا جو ہے وہ کن کن بنا پہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا دیکھا ہے ڈیٹا اسٹرکچرس لینگویج جو آپ استعمال کرتے ہیں algorithms operating system machine architecture یہ ساری وہ باتیں اس میں اب آپ کمپائلر کو بھی شامل کر لیجیے یہ جو کمپائلر کا بیک اینڈ ہے یہاں پہ اب وہ کاروائی ہے کہ کیا یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جو کہ ایکچولی آپ کا پروگرام ہی ہے اب اس کی ایک ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے وہ اب originally C plus plus code نہیں رہا وہ ایک انٹرمیڈیٹ فارم میں آ گیا ہے اس سے اب آگے چل کے اسمبلی لینگویج بنے گی ایونچلی اور اس کے بعد اس نے ایکسیکیوریبل بننا ہے اور اگر ایکسیکیوریبل پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آپ کمپائلر کو بھی اب بلیم کر سکتے ہیں یا یہ کہ جب پروگرام کسی پروگرام کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو بیچ میں اب کمپائلر کو بھی شامل کر لیجئے کہ اس کا بھی قصور ہو سکتا ہے اور ایسا ہے آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں فار ایگزامپل آپ ابھی جا کے انٹیل سے ان کا ایک آپٹمائزڈ کمپائلر لے سکتے ہیں جو کہ ان کی پینٹیم آرکیٹیکچر پہ آپ کو عام سی پلس پلس کمپائلر سے بہتر پرفارمنس دے گا اور اسی طرح دوسری لینگویجز میں جاوا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اس کے کچھ کمپائلرز یا اس کمپائلر یا اس لینگویج کے کمپائلر کی امپلیمنٹیشن ایسی ہیں جو کہ پرفارمنس کے لحاظ سے ایکچولی آپ کو بہتر پرفارمنس دیتی ہیں یعنی کہ آپ کا پروگرام اصل میں زیادہ بہتر تیز چلتا ہے یہ جو بیک اینڈ والا معاملہ ہے یہ اصل میں کافی کمپلیکس ہے اور یاد ہے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ جو الگریدمس ہیں ایکچولی وہ این پی کمپلیٹ ڈومین میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ وہ انہرنٹلی کمپلیکس بھی ہیں اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں پھر کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو ہیورسٹکس لگانے پڑتے ہیں اور یہ ہم اسٹڈی کریں گے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ذرا بیک اینڈ کی بھی تفصیل دیکھ لیجیے کہ بیک اینڈ ایکچولی کیا کیا کرتا ہے امنگسٹ دا تھنگس یہ میں اب ساری باتیں تو یہاں نہیں کہوں گا کچھ جنرل میجر جو کنسرنس ہیں بیک اینڈ کے وہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ جو پروجیکٹ ہم اس کورس میں کریں گے اس میں آپ بیک اینڈ بھی ڈیولپ کریں گے اس میں آپ کچھ یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سمجھنا بھی ہوگا پڑھنا بھی ہوگا اور اس کے بعد امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے بیک اینڈ بھی بنانا ہے کیونکہ یاد ہے میں نے کہا تھا پروجیکٹ میں ہم ایونچلی ایکسیکیوربلس بنا پائیں گے اس لینگویج میں جس کے لیے ہم نے وہ گرامر ڈیولپ کی اور اس کے بعد اس کے لیے پورا کمپائلر بنایا تو آئیے آپ ذرا بیک اینڈ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اب میں نے بیک اینڈ کے تین میجر پورشن فی الحال دکھائے ہیں اصل میں بعد میں آپ دیکھیں گے کہ بیک اینڈ میں ابھی اور بھی معاملات ہیں لیکن یہ کچھ میجر ایلیمنٹس ہیں جن کی بنا پہ بیک اینڈ سے جو کوڈ ایونچلی مشین کوڈ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو نکلتا ہے اس کی پرفارمنس اور ایونچولی ایکچولی اس کی کریکٹنیس بھی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ آیا اس نے بیک اینڈ کا جو کوڈ جنریٹ کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں چلیے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں کہ بیک اینڈ جو ہے اس کے فی الحال میں نے تین حصے دکھائے پہلا حصہ ہے انسٹرکشن سلیکشن دوسرا حصہ رجسٹر ایلوکیشن تیسرا حصہ انسٹرکشن اسکیجولنگ اب یہ انسٹرکشن دیکھیے دو دفعہ آ رہا ہے لیکن پہلا ہے انسٹرکشن سلیکشن رجسٹر ایلوکیشن اور انسٹرکشن اسکیجولنگ اور اس دوران یہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے دیکھیے وہ چلتی جا رہی ہے یہاں پہ اب کوئی سی پلس پلس نہیں اور بائی دا وے یہاں پہ آپ سوچئے کہ اگر میرا کوڈ جو اوریجنلی سی پلس پلس میں تھا یا جاوا میں تھا یا فورٹرین میں تھا یا کسی اور لینگویج میں تھا اگر وہ تمام کے تمام ایک ہی آئی آر میں آ جائیں تو کیا مجھے ان تمام لینگویجز کے کمپائلرز کا بیک اینڈ جو ہے مختلف رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں یقیناً نہیں کیونکہ ایز لانگ ایز میں یہ آئی آر جو اس میں شروع میں انسٹرکشن سلیکشن میں داخل ہو رہا ہے یہ اگر وہی ہے جو کہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو it doesn't matter what language you program long as the compiler front generates the I R representation the can go in back end وہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور پھر وہی بات کہ اس اسٹیج میں بھی ایررز آ سکتے ہیں جو کہ ایک اسٹریم کے طور پہ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں یا یہ کہ کمپائلر جو ہے وہ یہ جنریٹ کرے گا تو یہ وہ بیک اینڈ کے چند حصے ہیں بائی دا وے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دس از اٹ ایکچولی بعد میں آپ دیکھیں گے ابھی اور بھی بیک اینڈ میں کہانیاں ہیں بلکہ ایڈوانس میں آپ جائیں گے تو بیک اینڈ میں اور بھی ابھی باتیں آتی ہیں بیک اینڈ کیا کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے it translate I R in target machine code یہ تو ہے ایونچوئل آؤٹ پٹ کہ آئی آر گیا تین اسٹیج سے گزرا اور ایونچولی مشین کوڈ یا مشین کوڈ جو ہے اس کو ٹپکلی آپ اسمبلی لینگویج ہی سمجھیے کیونکہ اس کے بعد جنرلی اسمبلر آ جاتا ہے اسمبلر جو ہے وہ پھر وہ فائنل بائنری کوڈ جو ہے ونز اینڈ زیروز وہ جنریٹ کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کوڈ ہے اور وہ آبجیکٹ کوڈ آپ کا اور لائبریریز کا وغیرہ وغیرہ کٹھے ہو کے پھر ایکسیکیوریبل لنکر جو ہے وہ بناتا ہے البتہ جو کا جو کاروائی بیک اینڈ نے ایونچولی کرنی ہے کہ it has to choose machine اور assembly instructions to implement H I R operation H I R operation دوسرا ensure conformance with system interfaces decide which values to keep in registers اب میں یہ باتیں کہتا چلا جاتا ہوں پھر ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے یقیناً ان میں سے ایک ایک چیز جو ہے یہ ایک لیکچر کی بھی نہیں اصل میں آلموسٹ پورے کورس کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے خاص طور پہ جیسے کہ یہ decide which values to keep in register یہ ایک انتہائی ڈفیکلٹ پرابلم ہے جس کی ٹھیک ہے سولوشن لیکن it it is a complex problem and has some interesting by the way اور اس میں وہی گراف ایلگردمس اور اس قسم کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یہ ہے بیک اینڈ اب اس کا آپ نے رول دیکھ لیا کہ اس نے آئی آر کو لینا ہے اور مشین کوڈ یا سمجھیے کہ اسمبلی کوڈ اس نے جنریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اسمبلر آئے گا لیکن اسمبلی کوڈ جو ہے وہ پھر ایونچلی کیا ہے وہ تو اب وہ لو لیول کوڈ والی بات اب آ رہی ہے سامنے کہ آپ مشین کے نزدیک پہنچ گئے ہیں کیونکہ اب آپ اس مشین کا انسٹرکشن سیٹ استعمال کر رہے ہیں اس انسٹرکشن سیٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی میں آپ کے پاس آل آف اے سڈن ایسے لگتا ہے کہ جیسے مشین پہ زیادہ کنٹرول آ گیا ہے آپ ایسی کاروائی کر سکتے ہیں جو کہ لگتا تھا کہ میں یہ سی پلس پلس میں کیسے کروں گا یاد ہے اسمبلی لینگویج کے کورس میں آپ وہ وی جی اے ڈسپلے اور اس کے بٹس اس کے کلرز یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے انٹرپٹس کے ساتھ آپ معاملات کر رہے تھے وغیرہ آئی او اسپیشل آئی او آپ کر سکتے تھے کام پورٹ پیرل پورٹ یا ایون ڈسک یا نیٹورک ڈیوائسز یعنی کہ اسمبلی لینگویج ہے جو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے آپ کو مشین کے ایک تو قریب لے آتی ہے لیکن ساتھ ساتھ مشین کے اوپر آپ اب زیادہ اپنا کنٹرول یا اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو آپ حاصل بھی کر لیتے ہیں اور ان تک آپ کی رسائی بھی اب ممکن ہو جاتی ہے جو کہ شاید لگتا تھا کہ سی پلس پلس میں ایسا نہیں ہے اب اگر یہ رسائی آپ نے حاصل کر لی تو کیا یہ بات صحیح نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس رسائی کے دوران آپ ایسی حرکتیں کریں جس سے کہ سسٹم میں خرابی پیدا ہو بعد یہ وائرسز ہیں یہ کرتے کیا ہیں وہ کچھ ایسی حرکتیں ہی کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے وہ بھی ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو کہ سسٹم ریسورسز کو یا سسٹم کے جو ایکسس پوائنٹس ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے آپ کی مشین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اس کے بھی آپ نے جو طریقے ہیں وہ دیکھے ہوں گے بفر اوور فلو ہے جس میں کہ وہ کال سٹیک جو ہے اس سے آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو ہیپ اور سٹیک سپیس ہے اس سے باہر نکل کے کسی اور پروسیس کی میموری سپیس میں آپ چلے جاتے ہیں تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ آپ نہ چاہیں کہ ایسا ہو آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو لیکن کمپائلر جو ہے وہ ایک پروگرام ہی ایونچلی ہے اور اس میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ایک خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کر رہا ہے چانسز ہیں کہ اس نے جب سسٹم کو ایکسس کیا یا ایونچلی جب وہ چلا تو اس نے معاملہ کچھ گڑبڑ کر دیا اور یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے یاد ہے جب آپ کی ایکسس وائلیشن آتی ہے آپ کا پوائنٹر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے یا میمری یا رے ایکسس جو ہے اس کا انڈیکس جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے یہ وہ غلط ایکسیسز ہیں اسمبلی کوڈ جو جنریٹ ہو رہا ہے اس میں اٹ سیلف غلطی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے اوریجنل کوڈ میں نہیں تھی تو بیک اینڈ نے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ جو آئی آر ہے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہے بیک اینڈ کے وہ جو تین حصے تھے انسٹرکشن سلیکشن رجسٹر ایلوکیشن اور انسٹرکشن اسکیڈولنگ آئیے اب ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ بیک اینڈ کو ہم اس کورس میں اتنی تفصیل سے نہیں دیکھیں گے جتنا کہ آپ بعد میں کسی ایڈوانس کورس میں یا maybe even a graduate level course of compiler construction اس میں آپ دیکھیں گے کیونکہ جنرلی یہ ایک مشکل ٹاپک ہے اس کے لیے بیک گراؤنڈ چاہیے جو کہ اب اس کورس میں ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں البتہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیک اینڈ کے بارے میں نہ پڑھیں ضرور پڑھیے انٹرسٹنگ ایریا اور بلکہ یہیں پہ اس کمپائلر کی اسٹرینتھ اصل میں ظاہر ہوتی ہے کہ ایک اچھا کمپائلر پھر اچھا کیسے ہے یا ایک کمپائلر جو کہ دوسرے کمپائلر سے اچھا نہیں ہے تو وہ کن چیزوں کی بنا پہ ہے وہ جنرلی یہ بیک اینڈ ہی ہوتا ہے جس کی بنا پہ کمپائلر کا جو جنریٹڈ کوڈ ہے وہ افیشینٹ بھی ہوتا ہے اور رن ٹائم پرفارمنس کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور اس میں دیکھا یہ جو سسٹم ایکسس والا معاملہ ہے ایسی بھی بات نہیں ہوتی تو آئیے آپ ذرا یہ بیک اینڈ کے جو ماڈیولس ہیں ان کو تفصیل دیکھ لیں لیکن تفصیل اتنی زیادہ نہیں سب سے پہلے انسٹرکشن سلیکشن یہاں پہ جو گول ہے یا جو بیک اینڈ جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ایونچل بات ہے کہ it should produced fast compact code یہ دو باتیں دیکھ لیجئے فاسٹ تو آپ سمجھ گئے کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی کوڈ جنریٹ کرو اس کو تیز چلنا چاہیے اگر وہ این لاگ این الگریدم ہے تو میں اس کی رن ٹائم پرفارمنس اگر میں دیکھوں اور اس کو میں کسی طریقے سے پلاٹ کروں تو اس میں مجھے وہ این لاگ این بہیویئر نظر آنا چاہیے یہ کمپیکٹ والی بات کیا ہے یاد ہے الگریدمس میں ہم نے ٹائم اینڈ اسپیس ایفیشنسی کی بات کی تھی اور ٹپکلی وہاں پہ ہم یا ان جنرل ہم ٹائم کو میرے خیال میں زیادہ پریفرنس دیتے تھے کہ ٹھیک ہے میموری لے لو زیادہ جو بھی ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ ذرا زیادہ میموری لے لیں لیکن ٹائم کے حوالے سے وہ تیز ہونے چاہیے یا وہ جو پروگرام جب چلے تو وہ تیز چلے لیکن ایونچولی آپ سوچیں کہ میموری بھی جو ہے وہ بھی تو ایک ریسورس ہے اس ریسورس کو میں کیسے استعمال کروں کیا میں یہ سمجھو کہ میرے پاس جتنی میموری میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس ہوگی نہیں ایسا نہیں ہوتا کمپیوٹرز میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ جو چھوٹی ڈیوائسز اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں کمپیکٹ ڈیوائسز جس میں یہ ہینڈ ہیلڈ مشینز ہیں handheld P D As ہیں آپ کے ڈیجیٹل کیمراز ہیں میرے خیال میں یہاں پہ آ کے آپ کو اب میمری کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہوا ہوگا ڈیجیٹل کیمرے کی مثال لے لیں کہ اس نے جو کیمرے سے جو آپ نے تصویر جب کیپچر کی وہ تو پکسل ڈیٹا ہے اور جو بھی کلر ڈیپتھ ہے اس کی وہ لے کے اس کے اندر جو چھوٹا سا میموری چپ لگا ہوتا ہے اس میں وہ سٹور کرتا ہے آپ ریزولوشن بڑھاتے جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں بڑی اچھی تصویر اسے لوں گا کیونکہ وہ بڑی ہائی ریزولوشن ہے thousand by two thousand pixels کی یا three thousand by three thousand pixels کی لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے چار تصویریں لی اور کیمرے کی میمری ختم میمری ایک پریشس ریسورس ہے تو جہاں پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایلگردم جو ہے وہ تیز چلے یا ایکسیکیوربل تیز چلے وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ میمری بھی کنزرو ہو اچھا ایک میمری تو ہے آپ کے ویریبلس کی آپ کی اریز کی یا آپ کے وہ جو ڈائنامک اسٹرکچرس ہیں جو کہ اسٹیک میں یا ہیپ میں بنتے ہیں ان کی لیکن آرکیٹیکچر میں اور بکیا ہر کورس میں آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ آپ کا یہ جو ایکسیکیوربل پروگرام ہوتا ہے یہ بھی تو میمری میں ہی ریزائڈ ہوتا ہے ہاں آپریٹنگ سسٹم میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پورے کا پورا ایکسیکیوربل جو ہے وہ میموری میں سارے کا سارا نہیں آتا بلکہ اس سے حصوں میں میمری میں لایا جاتا ہے یہ وہ پیجنگ والا معاملہ ہے کہ آپ کو پیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کے چند پیجز جو ہیں وہ میموری میں آپ لاتے ہیں بکیا ڈسک پہ رہتے ہیں پھر وہ میموری میں وہ پیجز استعمال ہوتے ہیں ان میں کچھ کوڈ پیجز ہوتے ہیں جو جنرلی ریڈ اونلی مارک ہوتے ہیں اور پھر ڈیٹا پیجز ہوتے ہیں جو کہ چینج ہو سکتے ہیں جو کہ ڈرٹی ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ڈرٹی پیجز ہیں جو کہ پھر وہ پیج پیجنگ میں استعمال ہوتے ہیں یا جب آپ نے ان کو میموری سے نکال کے آپ نے کسی سواپ ایریا میں ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیج جو ہے وہ ڈرٹی ہو گیا ہے تو یہ میمری کا معاملہ جو ہے یہ بھی کافی یہاں پہ کنسٹرینٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے جو کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس نے چونکہ میمری میں جانا ہے تو اگر کوڈ جو ہے جو کہ ایکچولی اسمبلی لینگویج یہاں پہ آپ آپ سمجھیے اگر کوڈ جو ہے وہ خود بہت زیادہ میمری لینے لگ پڑا تو پھر باقی جو ڈیٹا کے لیے میمری چاہیے وہ کہاں سے آئے گی اس کیس میں کوڈ کمپائلر جنریٹ کر رہا ہے یہ آپ نہیں لکھ رہے آپ نے تو سی پلس پلس میں کوڈ لکھ دیا تھا اسمبلی لینگویج اب کون بنا رہا ہے وہ تو یہ کمپائلر ہے تو اس کی ایک ذمہ داری اب یہ ہے کہ نہ صرف وہ اسمبلی لینگویج انسٹرکشن جو ہے وہ اچھی چنے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صحیح چنے وہ تو میرے خیال میں وہ کر لے گا کہ جہاں پہ ایڈ چاہیے وہاں پہ ایڈ ہی کرے گا یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی سبٹریکٹ لگا دے گا انلیس کہ اس میں کوئی بگ ہے لیکن جنرلی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے پاس چوائس ہے کہ ایک کام جو ہے میں وہ چار اسمبلی انسٹرکشن سے کروں ورسز کہ وہ کسی طرح یہ ڈسائڈ کرتا ہے کہ نہیں اصل میں یہ جو کام ہے یہ میں دو انسٹرکشن سے کر لیتا ہوں تو تب اس کو دو انسٹرکشن استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ دو انسٹرکشن ایونچلی جب میموری میں آئیں گی تو وہ جگہ کم لیں گی تو انسٹرکشن سلیکشن کا جو رول ہے اور اس کا جو گول ہے وہ ہے to produce fast and compact code یہاں پہ میں ایک فٹ نوٹ بھی ارض کرتا چاہوں کہ بعض کا یہ جو ایکسیکیوربل یا آبجیکٹ کوڈ آپ بناتے ہیں اس نے کسی چھوٹی کنسٹرین ڈیوائس میں جانا ہوتا ہے کسی کنٹرولر میں جانا ہے یا کوئی ایسا چپ ہے جو کہ کسی ریفریجریٹر یا ٹی وی یا ایسی کسی ڈیوائس میں لگنا ہے وہاں پہ میمری کوئی گیگا بائٹس میں نہیں ہے وہاں پہ بہت تھوڑی میمری ہے یا یہ سوچیے کہ جو ناسا اپنے اسپیس پروز بھیجتا ہے وہ اس کے اندر کوئی گیگا بائٹس نہیں ہوتے اس میں میمری کافی کم ہوتی ہے تو وہاں پہ جو کوڈ اس میں ایکسیکیوٹ ہونا ہوتا ہے کوڈ اٹ سیلف اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بقیہ باتیں بھی دیکھ لیجیے takes advantage of target features such as addressing modes اب یہاں پہ آپ وہ اسمبلی لینگویج والی بات آ گئی کہ اسمبلی لینگویج میں آپ کے پاس وہ اڈریسنگ موڈز ہوتے ہیں direct addressing indirect addressing جہاں پہ وہ پوائنٹرز والی بات کہ ایک لوکیشن میں جو ویلیو پڑی ہے وہ ایکچولی کسی اور لوکیشن کا اڈریس ہے اینڈ سو آن یا اس میں وہ رجسٹرز استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں خیر یہ اب وہ کاروائی ہے جہاں پہ آپ وہ جو اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز آپ چنیں گے جس سے وہ اسمبلی لینگویج کوڈ ایونچولی نکلے گا ان کی چوائس کیا ہونی چاہیے وہ یہ اسٹیج جو ہے بائی دا وے یہ ایک اسٹیج ہے مائنڈ یو یہ پورے کا پورا بیک اینڈ نہیں ہے یہ اسٹیج جو ہے وہ یہ کاروائی کرے گی اب اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے it is viewed as a pattern matching problem کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو آئی آر اگر فرض کریں ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری کی فارم میں آتا ہے تو وہاں پہ کچھ پیٹرنس دیکھ کے کہ بھئی یہ ٹری کا اسٹرکچر کیا ہے اس کے نوڈس کس طرح ہیں آپریٹر نوڈس ہیں تو اس کے آپرینٹس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس کے لیولس کتنے ہیں کس سائڈ پہ وہ زیادہ ہیوی ہے اینڈ سو آن اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ ڈسائڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیے ڈائنامک پروگرامنگ یاد ہے یہ پروگرام پروگرامنگ والا معاملہ کیا تھا کہ اس میں آپ اصل میں مختلف چوائسز ٹرائی کرتے تھے اور جیسے جیسے آپ وہ ٹرائی کرتے جاتے تھے وہ ریزلٹس آپ اسٹور کرتے جاتے ہیں تاکہ ان اے سینس انڈکٹیولی آپ وہ فائنل آنسر جو ہے اس کو باٹم آف فیشن میں بلڈ اپ کر لیں یہاں پہ میں نے ایک ہسٹوریکل بات اب آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا نا انسٹرکشن سلیکشن کا کمپائلرز میں اس کی آنے کی وجہ کیا تھی it was spread by P T P eleven and VAX eleven اور یہ میں میں نے لکھا ہے CISC architecture P D P eleven شاید آپ نے استعمال نہ کیا ہو ایک کمپنی تھی جو کہ اب اصل میں ختم تو نہیں اس کو کمپیکٹ نے خرید لیا تھا ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن تو تقریباً کوئی nineteen seventies mid nineteen seventies کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے ایم آئی ٹی کہ انہوں نے یہ کمپنی بنائی تھی اس زمانے میں کمپیوٹر جو تھے وہ بڑے بڑے mainframes I B M کے کنٹرول ڈیٹا اس طرح کی کمپنیز تھی ان کے ہوتے تھے اور یہ جو بڑے بڑے کمپیوٹرس تھے یہ ہوتے بھی بہت ایکسپینسو ملینز آف ڈالرز ان کو خریدنے میں اور پھر ملینز آف ڈالرز ان کو چلانے میں مینٹین کرنے میں یہ ایم آئی ٹی کے کین اولسن صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اب ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہر آرگنائزیشن جو ہے اگر کمپیوٹر لینا چاہے تو اس کو ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تو انہوں نے چھوٹا کمپیوٹر بنایا جو کہ اصل میں ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ یعنی کہ تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈالرس میں کہاں ملینز اور کہاں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ یعنی لاکھوں میں تھا کروڑوں میں نہیں تو all of a sudden computer جو تھے یہ کافی افورڈیبل ہو گئے اور ان میں سے ایک بڑی پاپولر سیریز جو ہے وہ پی ڈی پی الیون تھی پروگرامبل ڈیٹا پروسیسر اور یہ ایک پوری سیریز تھی بلکہ یہ پی ڈی پی کی کہانی اصل میں یہ جو Unix operating system Linux یا اس قسم کے جو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بڑی ٹائڈ اپ ہے کیونکہ جو فرسٹ یونیکس تھے وہ پی ڈی پی کے ہی ایک فارم اس کا ماڈل تھا پی ڈی پی سیون اور ایٹ جو A T and T Bell Labs میں تھا اس پہ امپلیمنٹ کیا تھا کین تھامسن اور ڈینس رچی ڈینس ریچی یہ وہ صاحب ہیں جو کہ سی لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں پی ڈی پی الیون جو ہے اس میں انہوں نے جو اسمبلی لینگویج بنائی تھی وہ سمپل لوڈ اینڈ اسٹور نہیں تھی اس وقت جو سمجھ لے کمپیوٹر آرکیٹیکٹس تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ جو کمپائلر رائٹرز ہیں اگر یہ بیچارے صرف لوڈ اینڈ اسٹور کریں تو ان سے اتنا اچھا کوڈ جنریٹ نہیں ہوتا تو کیوں نہ ہم ان کو ذرا اچھا انسٹرکشن سیٹ دے دیں یعنی کہ اس میں کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ ڈال لے یا انسٹرکشن ڈالیں جن سے ایک انسٹرکشن کے ذریعے آپ کئی کاروائی کر سکتے تھے فار ایگزامپل اسٹرنگ کمپیرزن دو اسٹرنگس کی اسٹارٹنگ لوکیشن دے دیں اور اسمبلی لینگویج انسٹرکشن جو ہے وہ آپ کا اسٹرنگ کمپیئر کر دیتی تھی اسی طرح بلک موو کہ آپ نے ایک بلاک آف میموری جو ہے اس کو موو کرنا ہے یا کاپی کرنا ہے کسی اور جگہ یہ بھی بڑی دفعہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ایک انسٹرکشن بنا دی یاد رہے یہ سی پلس پلس نہیں ہے یا سی نہیں ہے یہ اسمبلی لینگویج ہے اب شاید آپ نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں یہ CISC complex instruction set computer اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہوگی تو یہ کیوں ہوا تھا اب یہ ذرا سوچئے اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ کمپیوٹر آرکیٹیکٹ نے سوچا کہ چلو لگے ہاتھوں ذرا کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ بناتے ہیں اصل میں یہ کمپائلر یا کمپائلر رائٹرز جو تھے ان کی یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کہ بھی دیکھو اگر تم ہمیں اچھا انسٹرکشن یا ذرا کیپیبل کہہ لیں یا کمپریہنسو کہہ لیں اس طرح کا انسٹرکشن سیٹ اگر بنا کے دو تو اس سے ہمارا کام جو ہے بیک اینڈ والا وہ ذرا آسان ہو جائے گا بجائے میں بائٹ بائی بائٹ کمپیرزنس کرو میں سمپلی دو اسٹرنگس کمپیرزن کے لیے ایک مشین اسمبلی لینگویج انسٹرکشن استعمال کرتا ہوں اور میرا نتیجہ سامنے اور میں چلا آگے لیکن اس سے پھر کیا ہوا اب کمپائلر رائٹرز جو تھے ان کا کام ایک لحاظ سے ذرا سا مشکل ہو گیا کیونکہ کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کا مطلب یہ تھا کہ ایکچولی نمبر آف انسٹرکشن جو تھیں وہ بڑھ گئیں یہ نہیں کہ اب آپ کے پاس صرف چودہ یا پندرہ یا بیس یا بائیس آپ کوڈز ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے جس سے آپ کمپائلر رائٹرز کا کام ذرا سا ایک لحاظ سے مشکل ہو گیا اس مشکل کو انہوں نے کیسے حل کیا ٹھیک ہے انہوں نے الگریدمس پہ بنائے اور وہ الگریدمس جو ہیں وہ پھر اس کمپائلر کے اس اسٹیج بیک اینڈ کی اس اسٹیج میں انہوں نے امپلیمنٹ کی لیکن ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ کمپائلرز کی پرفارمنس اصل میں اتنی اچھی نہیں رہی بعض کیسز میں کیونکہ یہ جو کاروائی تھی یہ اصل میں ذرا مشکل ہو گئی ہم یہ سسک آرکیٹیکچر کیا تھا اس کی آج کیا فارم ہے وہ تو خیر اب اس کورس میں ڈسکس نہیں کر سکتے یہاں پہ صرف اتنا میں کہوں گا کہ یہ مشین انسٹرکشن سیٹ کی بنا پہ کمپائلر کے اندر یہ جو ماڈیول آیا اس کی پھر یہ ذمہ داری ہوئی کہ انسٹرکشن جو چوز کرنی ہے وہ کیا ہوں گی اور یہ چوائس جو ہے یہ آپ کے انٹیل پلیٹ فارم میں بھی موجود ہے اب یہ بھی میں کہتا چلوں کہ پرابلم پھر ایسی نہیں رہی کہ صرف سکس سسک آرکیٹیکچر ہی رہا ہے بلکہ اس دوران رسک آرکیٹیکچر بھی آیا ریڈیوسڈ انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرز اور اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ یہ کمپائلرز لکھنا بنانا مشکل ہو گیا تھا اس بنا پہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی مشین کو سمپل بناؤ تاکہ یہ کمپائلر جو ہیں یہ اچھا کوڈ جنریٹ کریں کمپیکٹ کوڈ جنریٹ کریں اور اس سے پھر آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ تیز چلیں یہ بکیا تفصیل جو بیک اینڈ کی ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بھی ڈسکس کریں گے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا ہم اس کو تفصیل ڈسکس کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ میں بھی امپلیمنٹ کریں گے آپ یہ ہسٹوریکل ڈیٹیل کے لیے ضرور انٹرنیٹ پہ دیکھیے یہ آپ کو ویکس پی ڈی پی اور اس طرح کے جو مشینز ہیں اور رسک مشینز ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل ملے گی ہم بیک اینڈ کے بارے میں گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ